پھر بے شک تمہارا رب ان کے لیے جو نادان سے برائی کر بیٹھیں پھر اس کے بعد توبہ کریں اور سنور جائیں بے شک تمہارا رب اس کے بعد ضرور بخشنی والا مہربان ہے